الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ روایت جو پڑھی گئی امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جامع ترمیزی میں اور صاحب نے بھی مشکات شریف نے اس روایت کو ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ارشاد کو جو نقل کرنے والے صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید کنی ہے جو ان کا نام ہے سعد اور ان کے والد کا نام ہے مالک مالک تو ابن جو مشہور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ بھی صحابی ہیں ان کے جو والد ہیں مالک ابن سنان وہ بھی صحابی ہیں ان کے والد رضو میں شہید ہوئے تھے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کافی زخم آئے تھے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک دشمن نے آپ پر وار کیا تو آپ نے جو خود پہنی تھی جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے تو اس کی کڑیاں آپ کے دونوں رخساروں میں گھس گئی تھی داخل ہو گئی تھی اور وہ اتنی اندر تک چلی گئی تھی کہ آسانی سے اس کو نکالنا بھی مشکل تھا وہ جو خون اس کے نتیجے میں بہ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا حضرت مالک ابن سنان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہے تو وہ قریب آئے اور انہوں نے اتارنا بھی مشکل تھا تو اسی طرح اس کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کیا اور وہ جو خون نکل رہا تھا اس کو اپنے منہ میں لیا جب لے چکے تو حضور نے فرمایا اس کو ابل دو باہر پھینک دو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا خون میں باہر نہیں پھینک سکتا چنانچہ اتار گئے اپنے پیٹ میں اتار گئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا کہ جس کا جس شخص کے ساتھ میرا خون مل گیا ہو ایسا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا پھر اس کے بعد پھر وہ جس آدمی نے آپ پر حملہ کیا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن اس تک پہنچے اس سے پہلے ایک دشمن نے ان پر وار کر دیا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے عہد میں جو تقریباً ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں جب والد شہید ہوئے تو ان کی عمر صرف تیرہ سال کی تھی حضرت ابو سعید کی اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور یہ تو بچے تھے تو آپ نے ان کی تعزیت کرتے ہوئے جملہ کہا تھا اللہ ابھی کا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی شہادت کے معاملے میں تمہیں خوب اجر سے اجرے تعزیت کے لیے جو الفاظ کہنے سننا تھے ان میں یہ بھی آتے ہیں پھر تو حضور کی وفات تک ان کی عمر بہت کم تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کی بہت بڑی خدمت لی اور جن صحابہ نے بکثرت روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جن کو مختری نے صحابہ کہا جاتا ہے جنہوں نے ایک ہزار یا اس سے زائد روایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہیں ان مبصرین میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے تو حدیث کی کتابیں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک ہزار سے زائد روایتیں ان سے آئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے نقل کیا بہرحال تو یہ تو وہ راوی ہیں وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا روایت کا جو مضمون ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما ہیں کہ من عقل طیب جس آدمی نے اپنی غذا کو حلال اور طیب رکھا پاکیزہ غذا کا استعمال کیا حرام اور مشتبہ غذا سے اپنا آپ کو بچایا نمبر دو وہ عامل افی سنتی اور جس نے میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری سنتوں کا اہتمام کیا اور نمبر تین کہ امین گزاری کہ لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے نہ بیوی کو تکلیف پہنچائی نہ گھر والوں کو نہ پڑوسیوں کو نہ محلے والوں کو نہ کسی کو اس طرح اگر زندگی گزاری تو یہ تین کام کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی ہے یہ بشارت سنائی کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا تو بہت آسان نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو بتلایا ہے جنت میں داخل ہونے کا یہ تین عملوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے ہماری غذا حلال اور پاکیزہ ہو ہماری زندگی کا طرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور ہم اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یقیناً ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اس لیے کہ اس کے دخول جنت کی بشارت حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی ہے اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج کل تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں کیونکہ یہ تو صحابہ کا دور تھا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی جنہوں نے حضور کی تربیت کو حاصل کیا تھا تو ہر ہر صحابی نے یہ بات کی تینوں باتیں ان کی نظام میں وہ بہت اہتمام کرتے تھے حلال کا حرام سے بچنے کا اور ان کا ہر ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق ہوتا تھا اور اس طرح زندگی گزارتے تھے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے انسان تو دور کی بات رہی جانوروں کو جانوروں تک کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے تو ان صحابی کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جن عملوں پر جنت کی بشارت سنائی ہے ایسے عمل کرنے والے تو آج بہت سارے ہیں حضور نے فرمایا آئندہ بھی ایسے لوگ ہوں گے چاہے کم ہوں گے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں داخل ہونے کے آسان نسخے بتائے ہیں یہ تین عملوں کا اہتمام کرنا ہے اس میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے ہم اپنی غذا اور اپنی روزی کے معاملے میں احتیاط سے کام حلال روزی کا اہتمام کریں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً اکثریت اسی میں مبتلا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام اور رات سونے تک دل و دماغ پر جو فکر سوار رہتی ہے جو الجھن آدمی کے دماغ پر سوار رہتی ہے وہ یہی کہ کس طرح میں مال حاصل کر لوں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لوں چاہے پھر وہ چھوٹی تجارت والا ہو لاری چلا رہا ہو یا بڑی فیکٹری والا ہو جس درجے کی بھی اس کی تجارت ہے اس کا ذریعہ آمدنی ہے لیکن صبح سے لے کر شام تک اس کے دل و دماغ پر جو فکر ہے وہ یہی کہ کس طرح میں مال حاصل کر لوں مال حاصل کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ کہ طلب الحلال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے فرض اعمال رکھے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ ساحل استطاعت پر حج ان فرض عملوں کے بعد ایک فریضہ یہ بھی رکھا ہے کہ آدمی حلال روزی کو حاصل کرے اسی لیے جو آدمی حلال روزی حاصل کرنے کا اہتمام کرنے کے بجائے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہو اور اپنا آپ کو ویسے معطل اور بیکار بنا رکھتا ہو تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی حلال روزی کے کمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں اپنے ماتاتوں کی ضرورتوں کو پورا کریں تو حلال روزی کمانے کی تو اجازت نہیں بلکہ حکم ہے لیکن ہمارا جو آج معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر دیا صبح سے لے کر شام تک جو فکر ہے بس اسی کی فکر ہے تو یہ تو البتہ غلط فکر ہے یہ تو غلط فرض ہے مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا مال تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اور وہ کیسے راضی ہوتا ہے کن عبادتوں کو کس طرح کیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو ایک مسلمان کی تو صبح سے لے کر شام تک فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں اس کے احکام میں زیادہ سے زیادہ پورا کروں اس کے بجائے آج ایک مسلم بھی جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے اس کی طرح زندگی گزار رہا ہے غیر مسلم صبح سے لے کر شام تک اگر یہ فکر رکھتا ہے کہ میں کس طرح مال حاصل کروں میرا مال کس طرح بڑھے ایک دکان سے میری دوسری دکان کیسی ہو ایک فیکٹری سے میری دوسری فیکٹری کیسے بنے گی اگر وہ رات دن اسی الجھن میں اسی فکر میں رہتا ہے تو وہ تو آخرت کو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کی یہ فکر بن جائے بس رات دن اسی الجھن میں رہے اسی دو میں اس کی زندگی گزرے تو یہ تو ایک ایمانی صفت نہیں ایک مومن کی شان نہیں بہرحال تو مال کمانا تو شریعت نے ضروری قرار دیا لیکن ہمیں پابند بنایا کہ اس طریقے سے کماؤ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اور ہمارے نبی نے تم تک پہنچایا ہے جس کو ہم کہیں گے حلال طریقے سے کماؤ اور حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ جو حرام مال ہے یہ آدمی کو کبھی بھی سور میں نہیں دے گا یہ بالکل پیشودہ بات ہے اگر ہم نے اپنی آمدنی کے معاملے میں احتیاط نہیں کیا حلال اور حرام کے معاملے میں چوکنا پنی نہیں بتلائی بلکہ جس طرح بھی ہوا مال آیا خود بھی کھایا گھر والوں کو بھی کھلایا تو ایسا شخص صحیح معنی میں نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے نہ معاشرے میں عمدگی کا مقام حاصل کر سکتا ہے حرام مال کا بڑا دخل ہے آدمی کو بگاڑنے میں سماج کو تباہ کرنے میں اور حلال روزی کا بڑا دخل ہے آدمی کو سنوارنے میں اور سماج کو سدھارنے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کی جو مختلف وجوہات ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ حلال کا اہتمام نہ کرنا اور حرام اور مال کا استعمال کرنا آج ہم اپنے آپ کو اس سے غافل بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجیے کتنے مسلمان ہیں ان کو کوئی پروائی نہیں ہے کہ جو میں مال لا رہا ہوں خود کھا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوں کیا یہ مال کی شریعت میں اجازت دی ہے اس طرح کمانے کی اس طرح مال کو حاصل کرنے کی شریعت میں اجازت دی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے سود کا مال بڑی آسانی سے لے رہا ہے آج کا مسلمان رشوتیں بڑی آسانی سے لے رہا ہے دوسروں کا مال بڑی آسانی سے ہڑپ کر رہا ہے انتقال ہوئے باپ دادا کو کافی زمانہ ہو گیا آج تک میرا تقسیم نہیں ہوئی دوسرے بھائیوں کا بہنوں کا جو اس مال میں حق ہے دینے کا نام نہیں لیتا خود اور اس کے گھر والے بڑی آسانی سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں اور یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی فرض عبادتوں کی قبولیت سے اور دعاؤں کی قبولیت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے یا آپ یاد رکھیے جس آدمی کی غذا حرام کی ہوگی جس آدمی کی غذا حلال نہیں ہوگی ایسے شخص کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی چاہے پھر وہ دعائیں ہم رمضان میں مانگے چاہے وہ دعائیں ہم مبارک راتوں میں مانگے دعا کی قبولیت میں حلال روزی کو بڑا دخل ہے آج لوگ یہ تو کہتے پھرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے لیکن اس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے لیکن کم سے کم یہ بھی تو سوچنا چاہیے اس ذات کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں پوری دنیا جو کچھ مانگ رہی ہے سب کچھ دے دے تو بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی تو ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہیں اس کے پیچھے یہ بات تو نہیں کہ ہماری آمدنی صحیح نہ ہو حضرت صادق نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور اشر مبشرہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے وہ دس صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت سنائی ہیں ان میں سے ایک ہیں انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بندوں میں سے بنا دے اللہ کے بعد ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے یعنی وہ جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے اسے بندوں کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے دونوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں ایسی دعا فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا تو کرتا ہوں لیکن اپنی روزی کے معاملے میں خیال رکھنا حلال روزی کا اہتمام رکھنا علماء نے لکھا ہے معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات بندوں میں سے بننا ہو ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو تو ہمیں بھی حلال کا اہتمام کرنا ہوگا اس کے بالمقابل جو آدمی حلال کا اہتمام نہیں کرتا حرام اور مشتبہ مال بھی استعمال کر لیتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں حضرت حکیم خانی اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں گزرے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تجدیدی خدمات انجام دی اور لی جی، وہ فرماتے کہ جو آدمی مال کا استعمال کرتا ہے خود بھی بھی اور گھر والوں کو ویسا ہی مال کھلاتا ہے تو چار طرح کی تکلیفوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے چار نقصانات اس کے ہوتے ہی ہیں نمبر ایک ایسا آدمی کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے اور دل کا نور جب ختم ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے قلب میں آدمی کو طبیعت میں جو سکون اور تمانت ملتی وہ قلب کے نور سے ملتی ہے حرام مال کھانے والے کے دل سے نور ختم ہو جائے گا مطلب یہ کہ اس آدمی کا اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ چھین لیں گے اب دیکھنے میں تو یہ کہ وہ بڑے بڑے سودے کر رہا ہے مال حاصل کر رہا ہے لیکن جو سکون اور تمانیت ملنی چاہیے اللہ اس کی وہ ختم کر دیتے ہیں نمبر دو دوسرا نقصان کہ حرام مال کا استعمال کرنے والا اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کاہلی اور سستی ڈال دیتے کسی کام کے کرنے کی رغبت نہیں ہوتی سست پڑ جاتا ہے اس آدمی تیسرا نقصان نظر فرماتے کہ برے خیالات آنے لگتے ہیں طرح طرح کی برائیاں اس کے خیالات اس کے افکار اس کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ملتے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ برائی کے خیالات اتنا آتے کہ میں خود اپنا آپ سے ہو گیا یوں کہتے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہیں خیالات میں اس چیز کا تو دخل نہیں ہے اور نمبر چار کہ ایسے آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف نہیں آتی دل نیکی کی طرف نہیں آتا یہ بڑی اہم چیز ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو دینی مجالس میں شرکت کرتے ہیں بیانات سنتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کی تبلیغ میں وقت لگانے کی نوبت آتی ہے اچھے ماحول میں رہتے ہیں دل میں یہ بات آتی بھی ہے کہ اب تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے زندگی کا بہت حصہ غلط گزر چکا اللہ کی نافرمانی میں گزر چکا اب جو باقی کی زندگی ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا سوچتے بھی ہیں کے لیکن تھوڑے دنوں بعد پھر وہی وہی رفتار بیڈن کی جو پہلے تھی لوٹ آتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ کہ ایسے لوگوں کی آمدنی میں خلل ہوتا ہے کتاب القبائر نامی کتاب میں علامہ ابن حضر حکومی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ کہ جب کوئی نوجوان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کی طرف آنا چاہتا ہے اور وہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو ابلیس اور اس کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے کیونکہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے نا کہ بنو آدم کو جہنم نے لے جانا ہے وہ تو ہمارا جانی دشمن ہے ہے اور خود قرآن نے کہا ہے ان شیطان کو آدو ہوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن بناؤ یہ تو آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں جس کو دشمن بنانا چاہیے شیطان کو آج ہم نے اس سے دوستی کر لی ہے وہ ہمیں جس طرح کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے کروا ہے لیکن یہ تو ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح بنو آدم کو انسان کو میں جہنم کے اندر لے جاؤں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی تعداد جہنم میں آئے یہ اس کا مشن ہے یہ اس کا ہدف ہے تو جب کوئی نوجوان اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آتا ہے نیکی کے کام شروع کرتا ہے اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگا داڑھی نہیں رکھتا تھا اب داڑھی رکھنا اس نے شروع کیا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اب اس نے طے کیا ہے کہ نہیں ماں باپ کا کہنا مانوں گا اور بھی جو نیکی کے کام ہیں جب اس پر وہ آنا چاہتا ہے اور شروع کرتا ہے تو روایت نا کہ شیطان کی مجلس میں اور اس کے لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہماری پارٹی کا ایک آدمی دوسری پارٹی میں جا رہا ہے دنیا میں بھی جو پارٹی والے لوگ ہیں ان کا آدمی جب دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو یہاں بھی کھلبلی مچتی ہے تو شیطان کے مجمے میں بھی کھلبلی مچتی ہے کہ یہ نوجوان آج تک ہمارے مجمے کا تھا ہماری مجلس کا تھا گناہوں میں زندگی گزارتا تھا تو وہ تو صحیح کر چکا ہے نیکی کے کام کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کی یہ جبدلی مچھلی ہے تو ان کا جو بڑا ہے سب سے بڑا جس کو ابلیس کہتے ابلی سے لڑی اس کے سامنے بات پہنچتی نوجوان جو اب تک اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اب تو وہ نیکی کی راہ پر پڑ گیا ہے اس لیے ہم پریشان ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ابلیس کہتا ہے کہ جاؤ پہلے یہ معلوم کرو اس کا ذریعہ معاش کیا ہے اس کی آمدنی کیا ہے اور جا کر معلوم کر لو اگر اس کی آمدنی غلط ہے حلال آمدنی نہیں ہے حرام ہے مشکل ہے ڈاؤٹ فل آمدنی ہے تو تم ذرا بھی فکر مت کرو ذرا بھی ٹینشن مت لو آج نہیں تو کل وہ ہماری مجلس میں پھر آئے گا اس کی توبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ہاں اگر اس کی آمدنی حلال ہے تو پھر تمہاری تھلدلی برابر ہے کہ ہمارا ایک آدمی دوسرے راہ پر چلا گیا تو یہ یہ, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب القبائر میں موجود ہے تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سو کو واسطہ پڑتا ہے ابھی جیسا میں نے کہا ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھے تعلیم میں بیٹھے اللہ کے راستے میں گئے تو بہت سے لوگ اپنے اپنی زندگی کو بدلنے کا تیزی کرتے ہیں جذبہ بھی بنتا ہے لیکن اپنے اس اچھے جذبے پر وہ ٹک نہیں پاتے ہیں باقی نہیں رہ پاتے ہیں بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی جو گناہ والی زندگی تھی اس میں دوبارہ چلے جاتے تو یہ بہت سے لوگ جو ٹک نہیں پاتے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آمدنی کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتے بہرحال یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے تین باتوں میں سے تو ابھی ایک ہی بات کا کچھ حصہ ہوا ہے خلاصہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنی آمدنی کے معاملے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے ایمان کی نعمت دی ہے اور ایک مومن کو یہ جانتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی نے طے کیا ہے اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت تک بندے کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ چلے تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو حرام اور غلط آمدنی میں لگا کر اپنوں کو بھی تباہ کریں اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کریں نہیں ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے اور اس کی پوری جد و جہد کرنی ہے کہ ہماری آمدنی میں کوئی ایک پیسہ بھی غلط اور حرام طریقے سے نہ آئے اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا اور یہ جو اسلامی سماج اور معاشرہ جو بدنام ہوتا جا رہا ہے بگاڑ اس کا بڑھتا جا رہا ہے اس پر ضرور قابو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے عمر اللہ